لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعف عن سوء فان الله كان عفوا قديرا برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے مگر مظلوم کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ خوب سنتے جانتے ہیں اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والے اور پوری قدرت والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے کے لیے بد دعا کرنی جائز نہیں ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اپنے ظالم کے لیے بد دعا کرنی جائز ہے اور وہ بھی اگر صبر و تحمل کرے تو فضیلت اسی میں ہے یہ روایت امام قبری کی تفسیر میں ہے حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بدعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ عن علیہ ہی حقی من ہو اے اللہ اس ظالم پر آپ میری مدد کیجئے اور اس سے میرا حق دلوا دیجئے حسن رحمہ اللہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ اگرچہ مظلوم کو ظالم کے کوسنے کے لیے رخصت ہے مگر یہ خیال رہے کہ حد سے بڑھ نہ جائے عبد الکریم ابن مالک الجزری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں گالی دینے والے کو یعنی برا کہنے والے کو برا تو کہہ سکتے ہیں لیکن بہتان باندھنے والے پر بہتان نہ باندھو ایک دوسری آیت میں ہے وَلَمَنِ انتصر فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم یعنی جو مظلوم اپنے ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لے اس پر کوئی مواخذہ نہیں سن نبی داود وغیرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو گالیاں دینے والے جو کہیں اس کا وبال اس پر ہے جس نے ابتدا کی ہو ہاں اگر مظلوم حد سے بڑھ جائے تو اور بات ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے اور میزبان اس کا حق مہمانی ادا نہ کرے تو اسے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے میزبان کی شکایت کرے جب تک کہ وہ حق ضیافت ادا نہ کرے سر نبی داود اور ابن واجہ وغیرہ میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ ہمیں ادھر ادھر بھیجتے ہیں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہماری مہمانداری نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اگر وہ اپنے لائق میزبانی کریں تو خیر ورنہ تم ان سے اپنے لائق لے لیا کرو یہ روایت بخاری مسلم وغیرہ میں ہے مسند احمد کی حدیث میں فرمان رسول ہے کہ جو مسلمان کسی اہل قبیلہ کے ہاں مہمان بن کر جائے ساری رات گزر جائے لیکن وہ لوگ اس کی مہمانداری نہ کریں تو ہر مسلمان پر اس مہمان کی نصرت ضروری ہے اس شخص کے مال سے اس کی کھیتی سے بقدر اس کی مہمانی دلوا دیں مسد احمد کی حدیث میں ہے کہ ضیافت یعنی مہمانی کی رات ہر مسلمان پر واجب ہے اگر کوئی مسافر صبح تک محروم رہ جائے تو یہ اس میزبان کے ذمے قرض ہے خواہ ادا کرے خواہ باقی رکھے ان حدیثوں کی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ وغیرہ کا مذہب ہے کہ ضیافت یعنی مہمانی کرنا واجب ہے سنن ابی داود وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے میرا پڑوسی بہت ایزا پہنچاتا ہے رسول اللہ نے فرمایا جاؤ ایک کام کرو اپنا کل مال و اسباب گھر سے نکال کر باہر رکھ دو اس نے ایسا ہی کیا اور راستے پر اسباب ڈال کر وہیں بیٹھ گیا اب جو گزرتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا بات ہے یہ کہتا ہے میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے میں تنگ آ گیا ہوں وہ اسے برا بھلا کہتا ہے کوئی کہتا ہے اللہ کی مار اس پر کوئی کہتا ہے اللہ غارت کرے جب پڑوسی کو اپنی اس طرح کی رسوائی کا حال معلوم ہوا تو اس کے پاس آیا منتیں کر کے لے گیا کہ اپنے گھر چلو اللہ کی قسم اب مرتے دم تک آپ کو کسی طرح نہ ستاؤں گا پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم کسی نیکی کو ظاہر کرو تو اور پوشیدہ کرو تو تم پر کسی نے ظلم کیا ہو اور تم اس سے درگزر کرو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا ثواب پورا اجر اور اعلیٰ درجے ہیں وہ خود بھی معاف کرنے والے ہیں اور بندوں کی بھی یہ عادت اللہ کو بھاتی ہے باوجود انتقام کی قدرت کے پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں بعض فرشتوں تو کہتے ہیں بعد علمک کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ باوجود جاننے کے پھر بھی بردباری اور چشم پوشی کرتے ہیں اور بعض فرشتے کہتے ہیں سبحانک علی کہ بعد قدرتک قدرت کہ اے اللہ قدرت کے باوجود درگزر کرنے والے ہیں تمام پاکیاں آپ ہی کی ذات کے لائق ہیں صحیح مسلم اور ترمیدی نیز مسند احمد ابن حبان صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صدقہ اور خیرات سے کسی کا مال گھٹتا نہیں آفو اور درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اور عزت بڑھاتے ہیں اور جو شخص اللہ کے حکم سے تواضع فروتنی اور عاجزی کرے اللہ اس کے مرتبے اور اس کی توقیر اور بڑھا دیتے ہیں اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کو ان اخلاقی خوبیوں کو اپنانے کی نیک توفیق بخشے